جی دیکھیں پڑھ لیں اور جی اور دیکھ صاحب کوئی رہ تو نہیں گئے چلیے ٹائم بھی کافی ہو گیا جی، پوچھ رہے ہیں جی کہ پھر اگر کسی نام کے ساتھ قدوس یا اس کا نام قیوم کا نام تو عبد القیوم یا عبد القیوم لیکن ہوتا کہ میں تو اس لیے نام اس لیے رکھتا کہ اگر سو آدمی پکارے ہیں فرض کیجئے کہ پچاس آدمی اس میں سمجھدار ہوئے اور عبد القیوم کہا مگر پچاس پھر بھی اس کو قیوم ہی کہیں ہاں؟ اور یہ نام بگاڑنا تو اتنا ہے کہ مت پوچھیے آپ جیسے خدیجہ کو ہم نے کھتو بنا دیا عائشہ کو آنسو بنا دیا انور کو انو بنا دیا شارٹ کٹ میں لگ گئے ہم سب کے سب ناموں میں بھی پورا نام لینا چاہیے جو اچھے نام ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا قول موجود ہے کہ نام کا اثر اس کی ذات پہ پڑتا ہے اچھے نام اور یہ حدیث میں بھی اچھے نام رکھو کہ اس سے اس کا اثر جو ہے وہ اس کی ذات پہ پڑتا ہے تو اچھے نام رکھے جائیں آج کل تو نام رکھنے کا معیار معیار یہ کہ جناب وہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہو کوئی فلم چل رہی ہے تو اس میں جو ہیرو جو ہیروئن مشہور ہیں ان کے ناموں سے نام رکھ دیا جاتا ہے میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ ایک صاحب آئے میں کہ جی میری بیوی بہت لڑتی بڑا چک چک کرتی دن میں نے کہا نام کیا کہ شاہین اوف میں نے کہا شاہین کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا چیل نام ہی آپ نے چیل رکھا تو تو چلائے گی دن میں اور یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تھوڑی کہتا ہوں کہ نام کا اثر اس کی ذات پہ پڑے گا تو اچھے نام رکھنا چاہیے بمانے نام رکھنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا اس کا نام اچھا ہوتا تو اسے برقرار رکھتے اور نام اگر اس کا غلط ہوتا تو فوراً اس نام کو حضور علیہ السلام تبدیل فرمایا کرتے تھے